بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں ہوں کہ آپ سب لوگ کے ساتھ گے ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے پوسٹ پرچیز ڈیسنٹ کو جب ہمارا وقت ختم ہو گیا آج ہم پوسٹ پرچیز ڈیسینس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس چیپٹر کے آخری ٹاپک پروڈکٹ ڈسپوزیشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور پھر چیپٹر ختم کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ وقت بچا تو ہم اگلا چیپٹر بھی شروع کریں گے students as usual let me give you a brief description of what be discussed in last lecture with reference to post purchase dissonance students ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا کہ کنزیومر جب بھی کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں تو اس وقت ان کو ایک ڈسکریپینسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ڈسکرپینسی عموماً ہوتی ہے کنزیومرس کے ڈسیزن میں اور کنزیومرس کی prior evaluation of the product کے بارے میں جی ہاں کنزیومر جب پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی اس پروڈکٹ کے بارے میں اس پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے ایک ایویلویشن ان کے ذہن میں ہوتی ہے اور جب وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کا ڈسیزن کر لیتے ہیں اور اس ڈسیزن پر عمل کر دیتے ہیں تو اس وقت کنزیومرس کے اندر تھوڑا سا اسٹریس یا انگزائٹی آتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پروڈکٹ کو خریدنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو کیونکہ چانسز ہیں کہ یہ پروڈکٹ اس طرح سے پرفارم نہ کرے جس طرح سے کنزیومرس نے سوچا تھا یا پھر کنزیومرس کے ذہن میں اس پروڈکٹ کی جو ایویلیویشن تھی شاید کنزیومرس یہ دیکھ سکیں کہ یہ پروڈکٹ بالکل اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی so when we talk about the concept of dissonance actually means to become in harmonious when the consumer about purchasing the product purchases product and bank that is moment when they the price and now there is no going back so consumers go through stress or stress and when we are suffering from something like that or when we have a heavy feeling that pertains up to the level of anxiety اور stress we would like to reduce it somehow اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ کنزیومرز کس طرح سے اپنی ڈیزنس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر سکے اسٹوڈینٹس میں نے ڈیزنس کے ریفرنس سے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیزنس تھیری کے اندر دو کانسیپٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ dissonance theory is consisting of two basic points number one is dissonance is an uncomfortable state of mind and it drive the person to reduce it جب بھی آپ اسٹریس میں جائیں گے آپ اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجلس اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سیچویشن کو اوائڈ کریں جو ان کے اسٹریس کو مزید بڑھائیں یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے ڈسکس کیا ان ساری کنڈیشنس کو جو کنزیومرس کو ڈیزنس کی طرف لے کر چاہتی ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے number one is the minimum threshold of dissonance is passed consumers might tolerate a certain level of inconsistency in their life until the point is west اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ کنزیومرز ایک سرٹن لیول تک تو ڈیزنس برداشت کر سکتے ہیں لیکن اس پوائنٹ کے بعد کنزیومرز اس کو اوائڈ کرنے کی یا اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے کنزیومرز کو ڈیزنس اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب جو ڈسیزن وہ بنا رہے ہیں وہ ارریورسبل ہو مثال کے طور پر اگر آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ گاڑی خرید لیتے ہیں اور اس کی پرائز کو پے کر دیتے ہیں تو یہ ایک ارریورسبل ڈسیزن ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی ایسی صورت حال نہیں ہو سکتی کہ گاڑی خریدنے کے بعد اگر آپ اس کو واپس کرنا چاہیں تو آپ کو اپنی پوری رقم واپس مل جائے so so, at this the moment when کنزیومریکٹربل فیچر نیچرلی جب آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس پروڈکٹ رینج کے اندر کافی مختلف قسم کی پروڈکٹ نظر آنا شروع ہوتی ہیں مختلف قسم کے برانڈ ایک پروڈکٹ لائن کے اندر اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے آپ کو ان برانڈس میں سے کسی ایک برانڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے سو so اسٹوڈینٹس جب ہم بہت سارے برانڈس میں سے ایک برانڈ کو چوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت حال میں عموماً زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کافی ساری چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں کافی ساری آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں جن کو کنزیومرس پرچیز کی اسٹیج کے دوران شاید ہنڈریڈ پرسینٹ ایگزامن نہیں کر پاتے اس لیے جب وہ پروڈکٹ خرید کر لاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید جو دوسری آپشن اویلیبل تھیں وہ شاید زیادہ بہتر ہو سکتی تھیں اور شاید جو میں نے پروڈکٹ خریدی ہے اس کے اندر شاید وہ فیچرز مجھے نہ ملیں جو میں چاہتا ہوں اس کے علاوہ کنزیومرس کے پاس کچھ اور سچویشنز بھی ہوتی ہیں کچھ اور فیکٹرس بھی ہوتے ہیں جو کنزیومرس کو ڈیزورینس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں مثال کے طور پر جب بائرس بہت زیادہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں اپنے پرچیز ڈیسیزن کی طرف تو اس صورت حال میں بھی ان کے اندر ڈیزنس آنے کے چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں buyers commitment is can be understood with this example مثال کے طور پر اگر آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں اور آپ کے ڈیسیزن کو وائز سمجھیں تو آپ کی اس پروڈکٹ ڈیسیزن کے ساتھ کمٹمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے بعض اوقات جب آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں اور وہ آپ کے مطلب کے مطابق نہیں نکلتی تو لوگ آپ کو بتانا پسند کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے in a way consumer start thinking کہ انہوں نے جو ڈیسیزن بنایا ہے شاید وہ ڈیسیزن غلط ہیں and people are casting an eye of doubt upon their own wisdom so جب بھی ہم کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ہم اس ڈیسیزن کے بارے میں کمٹمنٹ ہنڈریڈ پرسینٹ کمیٹیڈ ہوتے ہیں تب بھی ہم اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں لیکن بعض انڈیویجولس کے اندر یا بعض سچویشنس کے اندر ہماری کمٹمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایسی سچویشن کے اندر ڈیزونینس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اندر سچویشن از جب آپ کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور آپ کو کسی نے ذرا بھی پریشرائز نہ کیا ہو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے یہ وہ صورت حال ہوتی ہے جب کنزیومرس اپنا ڈسیزن خود سے بناتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے کیونکہ انہوں نے کسی سے ایڈوائس نہیں لیا ہوتا یا کسی نے نے ایڈوائز نہیں کیا ہوتا اور ان کے ذہن پر کوئی پریشر نہیں ہوتا اور اس صورت حال میں جب وہ ڈیسیزن بناتے ہیں ایک پروڈکٹ کو خریدنے کا تو وہ اس ڈیسیزن کے اندر اکیلے ہوتے ہیں نا be as good as the thought product then they are left alone to face the consequences لیکن ایسی سیچویشن میں جب کنزیومر کے سگنیفیکینٹ ادرس نے ایڈوائز کیا ہو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں تو کنزیومرس کے پاس کچھ کوٹس ہوتے ہیں جب ان کے ذہن کے اندر ڈیزوننس آتی ہے یا جب وہ اس قسم کی فیلنگس کے اندر سے گزرتے ہیں کہ شاید یہ پروڈکٹ اتنی اچھی نہیں ہے at that time they have certain other figure available to them جن کے اوپر وہ اپنی گلڈ کا پریشر ڈال سکتے ہیں which means that consumers tend frustration students very obvious to understand that is a very uneasy feeling اور جب بھی ہوتی ہے انڈیویژلس عموماً کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا جائے اور کنزیومرس جب ڈیزنینس کی فیز میں سے گزرتے ہیں تو وہ دو تین طریقے استعمال کرتے ہیں اس ڈیزنس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو تین طریقے یہاں پر امپورٹنٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں number one consumers change the evaluation of alternatives product خریدتے وقت ہمارے پاس کافی سارے آلٹرنیٹیوس ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں جب پروڈکٹ خرید لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اسٹریس ہوتا ہے کہ شاید دوسرے آلٹرنیٹیوس کے اندر زیادہ بہتر آپشنس تھیں ایسی صورت حال میں جب ہم ڈسنس میں جاتے ہیں اور ایک سرٹن پوائنٹ سے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان پروڈکٹ آلٹرنیٹیوس کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں یا پھر ہم کچھ اس طرح سے ان کو ایویلویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فیچرس تو تھے لیکن وہ پروڈکٹ کا برانڈ اتنا اچھا نہیں ہے یا اس پروڈکٹ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے so that we could secure seeking new information consumer جب ڈیزنس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو ان کے پروڈکٹ ڈیسیزن کو سپورٹ کر سکے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیزنس کی فیز کے اندر چلے گئے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ اس الیکٹرانک اکوپمنٹ کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے اس سلسلے میں آپ بعض اوقات ریٹیلر سے یا مینوفیکچرر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور بعض اوقات خود سے اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آتی ہے تو آپ اس میں سے پازیٹو انفارمیشن کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں and the last but not the least important point is changing the ایٹیچیوڈ کنزیومرز بعض اوقات اپنا ایٹیچیوڈ ہی چینج کر لیتے ہیں جب ان کو ایک پروڈکٹ ملتی ہے اگر ان کو وہ انیشیلی پسند نہیں آتی تو یہ بہتر ہے کہ کنزیومرز اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس پریشر میں رکھیں کہ یار میں نے جو پروڈکٹ خریدی وہ اتنی اچھی نہیں ہے اپنے آپ کو ہمیشہ سے ڈیناؤنس کرنا اس پروڈکٹ ڈیسیزن کے حوالے سے is not always a good feeling it is matter of fact very very painful so consumers come to change their ایٹیچیوڈ and they start saying well this product is very good and I really like this product so students آپ نے دیکھا کہ کنزیومرس ڈیزنس کو ریڈیوس کرنے کے لیے تین چار قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں آئیے ان طریقوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں the first way the consumer try to reduce dissonance is that the change the products evaluation consumers اس پروڈکٹ کی ایویلویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر دو صورتحال امپورٹنٹ ہیں نمبر ون کنزیومرس نے جو پروڈکٹ خریدی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرس کے پاس پرچیز اسٹیج کے دوران جو ڈفرینٹ آپشنس تھیں کنزیومرس ان کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیزلنس کی اسٹیج ایک ایسی اسٹیج ہے جہاں پر کنزیومرس کا تھنکنگ پروسیس ذرا فاسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا انڈر اسٹریس ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی پروڈکٹ کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کمپیریبل آلٹرنیٹیوس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیزنس کی اسٹیج کے اندر عموماً کنزیومرس جو کمپیریبل آلٹرنیٹیوس ہوتے ہیں ان کو ذرا پازیٹیولی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پرچیز ڈیسیزن جس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کو تھوڑا سا نیگیٹولی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ایویلیویشن جو ہے وہ نہ صرف کنزیومرز اپنی خریدی ہوئی پروڈکٹ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پروڈکٹس کے ساتھ بھی سو so, ایسی صورت حال کے اندر جب بزنس ایک سرٹن پوائنٹ کو ٹچ کر جاتی ہے تو اس پوائنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد کنزیومرز کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیزنس کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا جائے اور یہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ ایویلیویشنس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ انہوں نے خریدی ہے اس کے وہ پازیٹیو فیچرز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو پازیٹیولی ایویلویٹ کر سکیں اور اپنے ڈسیزن کو سپورٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کمپیریبل آلٹرنیٹیوس ہوتے ہیں جو دوسری اویلیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے سارے نیگیٹو فیچرس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں so that they could come at peace with their own decision re evaluating the product alternatives to view them as more similar than was thought at the purchase stage consumers جب پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو اویلیبل پروڈکٹس ہیں ان سے یونیک ہے لیکن جب وہ ڈیزنس کی اسٹیج میں آتے ہیں تو وہ یونیکنیس جو پہلے پازیٹیو تھی اچانک نیگیٹو ہو جاتی ہے یہاں پر کنزیومرز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اس پروڈکٹ کو دوبارہ اویلیبل آلٹرنیٹیوز کے ساتھ کمپیئر کر سکیں اور یہ محسوس کر سکیں کہ یہ پروڈکٹ بھی اسی گروپ آف پروڈکٹس میں سے ایک ہے اور یہ بھی اتنا ہی بہتر پرفارم کر سکتی ہے جتنا دوسرے آلٹرنیٹیوز پرفارم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر تقریباً سات آٹھ قسم کے پاپولر برانڈس کی گاڑیاں ہوتی ہیں اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب گاڑی خریدتے ہیں تو اس رینج کے اندر جو دوسری آپشنس ہوتی ہیں ان کو وہ کافی غور سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ ہم ایک خاص برانڈ کی کار خرید لیں گے جب وہ اس خاص برانڈ کی کار خرید لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد انہیں تھوڑی سی انگزائٹی ہوتی ہے یہ وہ اسٹیج آف ڈیزنس ہوتی ہے جہاں پر دوسری گاڑیاں ان کو اپنی گاڑی سے بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب دوسری گاڑیاں اپنی گاڑی سے بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی پینفل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے یہ painful state of mind persist کرتی ہے up to a certain level جہاں پر ڈیزونس برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور یہ وہی اسٹیج ہوتی ہے جب کنزیومرز اپنی خریدی ہوئی گاڑی کے بارے میں پازیٹیو پوائنٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور جو دوسری گاڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر جو دوسری آپشن ان کے پاس اویلیبل تھیں ان کے نیگیٹو فیچرس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کنزیومرز اس گاڑی کے بارے میں تھوڑے سے برانڈ لوئل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جب بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنی خریدی ہوئی گاڑی کی تو کافی تعریفیں کرتے ہیں اس ڈسیزن کی کافی اونرشپ لیتے ہیں لیکن جو دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے حساب سے کمپیئر کر کے اپنی گاڑی کو بہتر سے بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی دوران وہ دوسری گاڑیوں کو تھوڑا سا انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں The only reason behind that is that dissonance is a painful state of mind and consumers are trying to reduce dissonance somehow. As you have seen students, selective retention allows consumers to forget positive features of the unselected alternatives and negative features of the selected product. جو دوسرا طریقہ ہم نے ڈسکس کیا جس کے تھرو کنزیومرز اپنے آپ کو ڈیزونینس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی ڈیزونینس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں that is called seeking information عموماً جب ہم کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد ڈیزنس کے اندر جاتے ہیں تو کنزیومرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لرن کرنے کی کوشش کریں جس طرح میں نے آپ کو پچھلی اگزامپل دی گاڑی کی جس کے اندر ایک صاحب گاڑی خرید لیتے ہیں اور گاڑی خریدنے کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید باقی کی ساری گاڑیاں اچھی تھیں اور یہ جو گاڑی میں نے خریدی ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ صاحب اپنی گاڑی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر چھ سات ایسے فیچرز ہیں جو دوسری گاڑیوں کے اندر اویلیبل نہیں ہیں وہ چھ سات فیچرز ان کے لیے یونیک سیلنگ پوائنٹس بن جاتے ہیں so consumers may reduce dissonance by seeking additional information in order to confirm the wisdom of their product choice dissonant individuals actually avoid information that would tend to increase their dissonance یہ وہی اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر کنزیومر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تو بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں سے وہ پازیٹیو فیچرس جتنے بھی ہیں ان کو ڈھونڈ سکیں اور ایسی اسٹیٹ کے اندر عموماً کنزیومر ڈھونڈ ڈھونڈ کر پازیٹیو فیچرس لاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں نیگیٹو فیچرس کی کمپیریبل پروڈکٹس کے بارے میں سو کنزیومرز کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی uh, خریدی ہوئی پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ کے ساتھ اور یہاں پر کنزیومرز کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جتنی زیادہ سے زیادہ پازیٹیو انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں اور دوسرے کمپیریبل پروڈکٹس کے بارے میں جتنی بھی نیگیٹو انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں کیونکہ یہ ان کو ایک ایسا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو فیچرز ڈھونڈ سکیں اور دوسری پروڈکٹ کے بارے میں نیگیٹو فیچرز ڈھونڈ سکیں جب وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو فیچرز ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے کمپیریبل پروڈکٹس کے اندر نیگیٹو فیچرز ان کو مل جاتے ہیں that is the time consumer start coming at peace with their own decision and that is one of the most important ways the consumer try to reduce dissonance The third most important way to reduce the dissonance in the consumers is changing the attitudes. Consumers, product ko khareedne ke baad, jab dissonance ki state mein jate hain, to uske baad اس ڈیزنس کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے ایٹیچیوڈ ہی چینج کر لیتے ہیں کنزیومرس میں چینج ایٹیچیوڈ to make their behaviour patterns مثال کے طور پر اگر سپوز اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کی پوسٹنگ آپ کے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس سے کسی ایسے شہر میں آ جاتی ہے جو آپ کو اتنا پسند نہ ہو یا پھر اگر آپ کسی اربن ایریا میں رہتے ہیں اور آپ کی پوسٹنگ کسی رورل ایریا کے اندر آ گئی ہے تو انیشیلی آپ کو تھوڑا سا اسٹریس ہونا شروع ہوگا کہ میں اس رورل ایریا میں جا کے سروائو کر سکوں گا یا نہیں لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لیے آپ کو اس رورل ایریا کے اندر جا کے پوسٹنگ کروانی پڑتی ہے اور وہاں پر جا کر رہنا پڑتا ہے ایونچلی جب آپ اس شہر میں پہنچتے ہیں your first feeling is of sadness and shock maybe you start thinking am I going to live in this city for a long time period time period to come so that kind of thinking and feeling is very hard in you at that time آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ میرے باقی دوستوں کی پوسٹنگ دوسرے اچھے شہروں میں ہو گئی اور میں اس شہر کے اندر آ گیا اب میں اس شہر کے اندر کیسے زندگی گزاروں گا so you come with a negative frame of mind when you reach to the rural city where you will be posted لیکن کیونکہ اب آپ کو اس شہر کے اندر رہنا ہے اور آپ اس پینفل اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہمیشہ سے گزارا نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کو شہر کے اندر کچھ اچھی خصوصیات ڈھونڈنی پڑتی ہیں عموماً کچھ عرصے کے بعد لوگ اس شہر کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ از دا ٹائم جب وہ زیادہ انفارمیشن بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس شہر کے بارے میں اور ایونچولی ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس شہر سے واپس چھٹی کے لیے اپنے شہر میں آتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو اس شہر کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں دراصل اس شہر کی خوبیوں کے بارے میں بتانے سے in fact are trying dissonant become their weight so this is one of the ways that people come to change their ایٹیچیوڈ انڈرفل تھنگس کنزیومر سائیکالوجی میں جب ہم اس پرنسپل کو اپلائی کرتے ہیں کنزیومر بہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے تو consumer sometimes purchase a product negatively through scheme this may may change دیئر ایٹیچیوڈ بعض اوقات کنزیومرز کسی پروموشنل اسکیم کے تحت کسی ایک پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں پروڈکٹس خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی ایک خاص پروڈکٹ پر کوئی پروموشن اسکیم چل رہی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یا تو فری سیمپلس مل سکتے ہیں یا پھر آپ کو وہ پروڈکٹ دوسری پروڈکٹس کی نسبت تھوڑی سی سستی مل رہی ہے آپ اس پروموشن اسکیم کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں لیکن جب آپ خرید کر لاتے ہیں اس پروڈکٹ کو تو آپ کے اندر ایک ڈیزنس کی اسٹیٹ آف مائنڈ آتی ہے you start feeling uneasy with whatever decision you have made لیکن کیونکہ وہ ڈیزنس بہت زیادہ نیچرل ہے اور اس کا ایک سرٹن پوائنٹ تک پہنچنا بھی بہت نیچرل ہے تو اس پوائنٹ کے بعد آپ نیچرلی اس پروڈکٹ کی طرف ایک پوزیٹو ایٹیچیوڈ بنانا شروع کریں گے so is not a negative phenomena but market sometimes very skilfully use the phenomena of dissonance they very well understand اور کنزیومرز ان پروڈکٹس کو جب خرید لیتے ہیں وہ ڈیزنس کی اسٹیج میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر وہ پروڈکٹ کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا لائلٹی پر بیس کرنا شروع کر دیتا ہے and eventually they come to terms with that particular product now when pose action form of attitude change back is easily اور اس سارے پروسیس کے دوران کنزیومرس کی اس پروڈکٹ کے ساتھ یا اس برانڈ کے ساتھ لائلٹی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسٹوڈینٹ سا ہم نے تین طریقے ڈسکس کیے جس کے جو استعمال کرتے ہیں انڈیویجلس اپنی ڈیزنس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ تینوں طریقے بہت اہم ہیں اور مارکیٹرس کے لیے ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان سے سیکھی ہوئی جو لرننگ ہے اس کو وہ ایڈریس کر سکیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے اندر so naturally we have certain principles and learning points that we can include in the marketing implication section of the ways to reduce dissonance for the consumers اس سیکشن کے اندر اسٹوڈینٹس ہم تین ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں and these three topics are number one confirming expectations number two inducing ایٹیچیوڈ change and number three reinforcing fires جی ہاں یہ وہ تین لیسن uh, پوائنٹس ہیں جو مارکیٹرس لرن کر سکتے ہیں ہماری پریسیڈنگ ڈسکشن سے یا پھر ڈیزونس تھیری سے پڑھ کے وہ یہ پوائنٹس اخذ کر سکتے ہیں اور اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹرس کے پاس یا مارکیٹرس کے لیے ڈیزنس تھیری میں کیا لیسنس ہیں یا کیا امپلیکیشنس ہیں number one is confirming expectation a very simple lesson that we learn with reference to satisfaction was that when the purchase confirms the consumers expectation reinforcement takes place جب آپ کو کسی پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پر بہت ساری پروڈکٹس آپ کو نظر آتی ہیں آپ مختلف پروڈکٹس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ایک سرٹن پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں جب آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس پروڈکٹ کو لے آئیں تو آپ اس پروڈکٹ کی پرفارمنس سے اتنے خوش ہوں کہ آپ اس پروڈکٹ کو دوبارہ خریدنے کے لیے جائیں so the first lesson for the market develop such products جو کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کر سکیں اسٹوڈینٹس یہاں پر you could say that this is very obvious and very natural thing to say لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹرس اس قسم کی پروموشنل اسکیمس بنا لیتے ہیں جس کے اندر وہ کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشن پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنزیومر جب اس پروڈکٹ کو خرید کر لاتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی so the most important lesson to learn over here is number one the product manufacturers should be developing such products that would satisfy the expectations of the consumers. Now, point number two is when expectations are not confirmed, cognitive dissonance takes place and the consumer will be likely to reduce dissonance by somewhat negative evaluation of the brand. Consumers جب بھی product خریدیں گے اور اگر ان کی expectation کے مطابق نہیں ہے یا بلکہ اس stage سے بھی پہلے consumers کے اندر جو stress اور anxiety آتی ہے تو وہ ڈیزونینس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو کیونکہ وہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے اس ڈیزونینس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروسیس کے دوران جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو انیشیلی کنزیومر اس پروڈکٹ کو نیگیٹولی ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں when a product fails to measure up to the expectation the result may be no no initial repeat اور انفیوریبل کمیونیکیشن کنزیومر جب ڈسٹسفائی ہو جاتے ہیں تو کنزیومرس نہ تو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے دوبارہ آئیں گے نہ ہی وہ کسی کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے آئیں کیونکہ کنزیومرس ڈسٹسفائڈ ہو چکے ہیں اس لیے چانسز یہ ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے اور دوسروں کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ پھیلائیں گے students negative word of mouth is very dangerous rather deadly for the product manufacturing companies marketers always realise کہ uh, ان کو اپنی پروموشنل اور ایڈورٹیزمنٹ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے کہ کنزیومرس ایونچولی ان پروڈکٹ سے کوئی بہت زیادہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ نہ پھیلا سکیں اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے مارکیٹرس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ پروڈکٹ کی ایگزیکٹ پرفارمنس کیا ہے اور اس ایگزیکٹ پرفارمنس کو مارکیٹرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر لوگوں کو بتانا شروع کریں Now there are certain implications originate out of this discussion for the marketeers to understand. کچھ پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹرس ایسی پروڈکٹ بنائیں جو کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کریں اور کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشنز کو سیٹسفائی کریں یہ تو انتہائی ضروری پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹرز جب ایسی پروڈکٹس بنائیں گے جن کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور وہ کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرتی ہے تو کنزیومرس نیچرلی سیٹسفائی ہوں گے اور مارکیٹرس بھی اس پروسیس کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں جتنا بھی وہ کنزیومرس کی یوزر پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر وہ پروڈکٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر مارکیٹرس کے لیے کچھ اور امپلیکیشنس بھی ہیں number one are that is that marketers not build up expectations عموماً ہم جب ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے بارے میں یا تو میگزینس میں پڑھتے ہیں یا نیوز پیپرس میں پڑھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر جتنی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں اس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ ایکزیجریٹڈ طریقے سے پروڈکٹس کے فیچرس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو خرید لیں گے تو آپ شاید دنیا کو چینج کر دیں گے دنیا کو بدل دیں گے اس پروڈکٹ کو خرید کر یا پھر آپ کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی اور آپ کی زندگی پرابلم فری ہو جائے گی دراصل کوئی بھی پروڈکٹ اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی اور اسی وجہ سے جتنی زیادہ سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹ میں آتی ہے جس کے اندر کنزیومرس کو بہت زیادہ ایکزیچوریٹڈ طریقے سے اس پروڈکٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ساری ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کنزیومرس کے اندر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بلڈ اپ کر دیں گے اور کیونکہ پروڈکٹ اپنی پرفارمنس کے اندر اس ہائر لیول آف ایکسپیکٹیشن کو کبھی بھی میٹ نہیں کر پائے گی اس لیے کنزیومرس ڈسٹسفائی ہو جائیں گے اور اگر کنزیومرس ڈسٹسفائیڈ ہیں تو وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ کنزیومر جب کسی ایک پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ ایک آدمی کو بتاتے ہیں لیکن جب کنزیومر کسی پروڈکٹ سے ڈسٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ دو آدمیوں کو بتاتے ہیں سو so, اسی طرح سے مارکیٹرس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز کنزیومر کے ذہن میں ڈالے ہی نہ جو ان کی پروڈکٹ میٹ نہ کر پائے اس لیے اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو کسی طرح سے ٹیون اپ کریں اور اس طرح سے اسٹیئر کریں کہ وہ advertisement strategy would come up realistic interpretation of the product as well as its features so کیونکہ اگر کنزیومر ڈسٹسفائی ہو گئے تو وہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ اس پروڈکٹ کے بارے میں پھیلانا شروع کر دیں گے اور negative word of mouth is deadly for the companies need to develop can the reasonably deliver مثال کے طور پر اگر ہم صابن کے اشتہارات کی بات کرتے ہیں جب آپ ٹی وی کو آن کرتے ہیں اور ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار صابن کے اشتہارات نظر آتے ہیں ملک کے اندر کافی ساری صابن بنانے والی کمپنیز ہیں اور ہر صابن کے اپنے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں کچھ صابن کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان کی خوشبو کچھ صابن کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان کی جراثیم مارنے کی صلاحیت اگر ہم جراثیم مارنے کی صلاحیت والے صابن صابنوں کی بات کرتے ہیں تو بعض صابن اپنے ایڈورٹیزمنٹس پہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ ان صابنوں کو استعمال کریں گے تو ان کے استعمال کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ جراثیم کو مار دیں گے On the contrary, there are certain soaps advertisements in which the claim is that if you are using this particular soap, then you will be able to kill all the germs hundred percent عموماً صابن کے اشتہارات میں ایک میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ کتنے جرمس مرے ہیں جو اچھے ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں سوپ کے اندر وہ جب میگنیفائنگ گلاس کے اندر ہاتھوں کی اسکن کو دکھاتے ہیں جس کے اوپر اس صابن کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہنڈریڈ پرسینٹ سارے جراثیم مرے ہوئے نظر نہیں آتے وہاں پر آپ کو دو چار پانچ جراثیم ضرور نظر آئیں گے اور میگنیفائنگ گلاس کے اندر جب ان ہاتھوں کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر دوسرا صابن استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ جراثیم جو نہیں مار پاتے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں سو so, کمپیرزن کے اندر جب وہ دکھاتے ہیں صابن کی پرفارمنس کو تو وہ کبھی بھی یہ شو نہیں کرواتے کہ یہ صابن ہنڈریڈ پرسینٹ سارے جراثیم کو مار دے گا So this is one of the the ways that marketeers could build up reasonable expectation levels in minds of their target consumers. Students, the second most important method is inducing the attitude change. Consumers کو ایٹیچیوڈ چینج کے اندر کس طرح سے ہیلپ کیا جائے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرس کسی ایک برانڈ کے ساتھ زیادہ لوئل ہوتے ہیں اور وہ اسی برانڈ کی پروڈکٹس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس صورتحال کے اندر نئی پروڈکٹس کیسے آئیں اور اپنے برانڈ کو کس طرح سے سکسیزفل بنائیں یہاں پر مارکیٹرز ایٹیچیوڈ چینج کرنے کی اسٹریٹجی کو استعمال کر سکتے ہیں ایٹیچیوڈ چینج کی اسٹریٹجی کے اندر چند امپورٹنٹ باتیں ہیں جو مارکیٹرز کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں number one of those important points is that when ایٹیچیوڈ are inconsistent with purchase behaviour they are likely to change جب کنزیومرس کے ایٹیچیوڈ ان کے پرچیز بہیویئر کے ساتھ انکنسٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایٹیچیوڈ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک کنزیومر ہیں جن کا ایک خاص قسم کے ڈٹرجنٹ سوپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر پر زیادہ بھروسہ ہے زیادہ اعتماد ہے اور وہ کافی عرصے سے اس ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کو خرید رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی کمپنی مارکیٹ کے اندر آتی ہے اور وہ اپنے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اب یہ نئی مارکیٹنگ کمپنی کس طرح سے اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کے اندر ایک ایٹیچیوڈ چینج لے کر آئے کہ کنزیومرز یہ نیا ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدنا شروع کر دیں نیچرلی انہیں کنزیومرس کو کسی طریقے سے کنوینس کرنا پڑے گا کہ وہ جسٹ فار دا ٹیسٹ ان کے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں اور جب کنزیومرز ان کے ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں گے تو چانسز یہ ہو سکتے ہیں کہ شاید ان کو اس نئے ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کی پرفارمنس زیادہ پسند آئے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لیں لیکن یہ اسٹوری اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے دراصل یہاں پر بھی کچھ فائن پوائنٹس ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے ضروری ہیں مارکیٹرس عموماً ڈفرینٹ قسم کے پروموشنل ٹولس استعمال کرتے ہیں کنزیومرس کو ایٹیچیوڈ چینج میں مدد کرنے کے لیے marketers may seek to induce behaviour change in consumer through various means and methodologies اور یہاں پر پروموشنل ٹولس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں عموماً جب آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض پروڈکٹس کے آپ کو فری سیمپلس مل رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کسی پروڈکٹ کے فری سیمپلس مل رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ان فری سیمپلس کو زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں یا نہیں کیا ان فری سیمپلس کو آپ گھر لا کر استعمال کرتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال تو نہیں آتا کہ یہ کمپنی اپنے فری سیمپلس پروڈکٹ بہت زیادہ سب اسٹینڈرڈ ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پروڈکٹ کو کنزیومرز کے اوپر احسان کیا جائے اور کنزیومرس کو فری دے دی جائے اس قسم کی ریشنلائزیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے جب فری سیمپلز استعمال کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات آپ کو پروموشنل اسکیمس ملتی ہیں جس کے تحت آپ ایک سرٹن پروڈکٹ جب خریدتے ہیں تو اس پر آپ کو پانچ روپے یا دس روپے کی بچت ملتی ہے یا پھر آپ کو ایک سرٹن کوانٹٹی کے اندر جب پروڈکٹس خریدتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ بچت ملنا شروع ہو جاتی ہے سو مارکیٹرس جو ہیں وہ کافی سارے پروموشنل ٹولس اور اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں تاکہ کنزیومرس کو وہ انٹائز کر سکیں کہ ان کی پروڈکٹ کو کم از کم ایک دفعہ وہ ضرور خریدیں this is called the foot in the door technique Put in the door technique means that you first open the door and put the foot inside. And eventually, gradually, bit by bit, you enter inside the room. Promotional schemes furnish foot in the door technique, foot in the door strategy for the marketeers. Promotional schemes کے تحت marketeers یہ کوشش کرتے ہیں کہ consumers کو convince کر سکیں کہ وہ ان کی product ایک دفعہ خریدیں. اب یہاں پر دو باتیں بہت important ہیں. کہ کیا مارکیٹرس فری سیمپلس کو استعمال کریں یا کیا وہ سیونگس کو پانس کو استعمال کریں یا کنزیومرز کو پانچ روپے یا دس روپے کی بچت دیں اسٹوڈینٹس یہ بہت زیادہ فائن پوائنٹ ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے مارکیٹرس کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرز پروموشنل اسکیم کے تحت کسی پروڈکٹ کو خریدنے میں انٹائز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پانچ روپے یا دس روپے کی بچت ہو رہی ہوتی ہے اور اگر وہ اپنا پورا ماہ کی گروسری ایک دم سے خرید رہے ہیں تو وہ پانچ اور دس روپے کی بچت بعض اوقات سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ جاتی ہے کنزیومرز اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں لیکن جب وہ پروڈکٹ خرید کر گھر لے کے آتے ہیں تو وہ کنزیومرز ڈیزونینس کے تھرو کنزیومرز ڈیزونینس کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک اسٹریسفل فیلنگ ہوتی ہے اب اس اسٹریسفل فیلنگ کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح ریڈیوز کرنا ہے اور جیسے کہ ہم نے ڈیزونینس ریڈکشن ٹیکنیک کے اندر دیکھا کہ کنزیومرز اپنے اسٹریس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس پروڈکٹ کو اچھا اور بہتر سمجھنا شروع کر دیں سو پروموشنل اسکیم کے اندر جب کنزیومرز کو بچت دی جاتی ہے تو کنزیومرز پہلے تو وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو the golden point for the marketers is that when the consumers would purchase that product they would naturally feel certain stress and that certain stress experience at the psychological level naturally try to reduce it and the reduction of that stress is not possible unless consumer psychologically convince that this product is good so promotional schemes جو ہیں وہ کنزیومرس کو ڈیزنس کے اندر لے کے کنزیومرس کو کنوینس کر سکتی ہیں کہ وہ پروڈکٹ خریدیں کنزیومر کے اندر جائیں گے اور کو ریڈیوس کرنے کے سلسلے میں وہ اس پروڈکٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیں گے اسٹوڈینٹس یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کنزیومرس کو کتنی بچت دی جائے ریسرچ کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کنزیومرس کو بہت زیادہ بچت دی جائے اگر ان کو بہت زیادہ سیونگ دی جائے کسی ایک پروڈکٹ پر تو کنزیومرز اس کو آسانی سے ریشنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس پروڈکٹ کی کوالٹی اتنی گھٹیا ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ سستے داموں بیچنا چاہتے ہیں اس قسم کی ریشنلائزیشن جب ان کے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہے تو وہ فرسٹ آف آل ایسی پروڈکٹس کی طرف جاتے ہی نہیں جس کے اندر بہت زیادہ بچت مل رہی ہو مثال کے طور پر اگر ایک پروڈکٹ سو روپے کی ہے تو اس پروڈکٹ کی قیمت اگر پچاس روپے کر دی جائے تو کنزیومرز کے اندر اس قسم کی ریشنلائزیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات ہم پینٹس کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ پینٹس کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پینٹ کو خریدیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک سرٹن ٹوکن ملے گا جس کو استعمال کر کے جب آپ نیکسٹ ٹائم اس پینٹ کو خریدنے جائیں گے تو آپ کو سو یا ڈیڑھ سو روپے کی بچت ملے گی عموماً سو یا ڈیڑھ سو روپے کی بچت بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور کنزیومرز اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے یہاں پر جو ان کے ذہن میں نیچرل پہلا خیال آتا ہے کہ شاید اس پروڈکٹ کی کوالٹی بہت زیادہ گھٹیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض ایڈورٹیزمنٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو کمپیٹیو برانڈس ہیں اور ان میں سے ایک برانڈ اپنی پروڈکٹ کی پرائز کو پانچ روپے یا دس روپے کم کر دیتے ہیں یا پھر وہ اپنے اس سیونگ کوپن کو یا اس سیونگ پلان کو تھوڑا سا کمپیٹیو کر دیتے ہیں جس پر اگر آپ چائے کی پتی کا پیکٹ 250 ففٹی گرامس والا خریدیں گے تو شاید آپ کو پچاس پیسے کی بچت ہو اور اگر آپ چائے کی پتی کا 1000 تھاؤزینڈ گرامس والا پیکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو شاید دس روپے کی بچت ہو یہ وہ بچت ہے جو کنزیومر سمجھتے ہیں is a valid amount of saving اور اس بچت اسکیم کو کنزیومر اویل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر کنزیومرس کے ذہن میں یہ خیال بالکل نہیں آتا آ, کہ یہ پروڈکٹ بہت زیادہ گھٹیا ہے اس وجہ سے اس پر بچت دی جا رہی ہے کیونکہ بچت کا ایکسٹینٹ بہت تھوڑا ہے جس کی وجہ سے کنزیومرز انٹائز ہوتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور جب وہ پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ان کے اندر ڈیزنس پیدا ہوتی ہے اور اس ڈیزنس کو ریڈیوز کرنے کے سلسلے میں کنزیومرز اس پروڈکٹ کے ساتھ لائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو so اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ سیونگس پلانس کو یا سیونگ کوپانس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا فری سیمپلس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ فری سیمپلس جب دیے جاتے ہیں تو فری سیمپلس کو اتنی زیادہ چینج کرنے میں کنزیومرس کو نہیں کر پاتے آپ نے خود اپنا بہیویئر دیکھا ہوگا جب آپ کو کوئی چیز بالکل فری میں ملتی ہے تو ضرور تو آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی آپ نے نہ اس کے لیے پیسے پے کیے ہیں اور جب آپ نے پیسے پے ہی نہیں کیے تو آپ کے اندر ڈیزنس تو آئے گی ہی نہیں اور اگر ڈیزنس بالکل بھی نہیں آئے گی تو پھر آپ اسٹریس کے اندر نہیں جائیں گے اور اس اسٹریس کے اندر جب آپ نہیں جائیں گے تو آپ پروڈیوس کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیولی بھی نہیں سوچیں گے so free samples usually fail to produce the desire change the people لیکن فری سیمپلس کو اگر ایک نامنل کوانٹٹی کے اندر استعمال کیا جائے تو فری سیمپلس بھی کافی پازیٹیو چینج کنزیومرس کے ایٹیچیوڈ میں پیدا کر سکتے ہیں یہاں پر فری سیمپلس کی کوانٹٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عموماً آپ نے بعض اوقات میگزینس کے اندر دیکھا ہوگا ایسے میگزینس جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ویسٹرن کنٹری سے اور ایسے میگزینس کے اندر پروڈکٹس ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کسی پروڈکٹ کسی پرفیوم کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے تو اس ایڈورٹیزمنٹ کے اس میگزین کے اس پیج پر جس پر ایڈورٹیزمنٹ ہے اس پر ایک فولڈ بنا ہوتا ہے اگر آپ اس فولڈ کو کھولیں تو آپ کو اس پرفیوم کی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی this is a sample to let the consumer کس طرح کی ہے لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ میگزین کے اندر پروڈکٹ انسرٹس ہوتے ہیں which is very very small quantity of a certain body lotion جس کے ذریعے کنزیومرس کو صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی لوشن کی کیا کوالٹی ہے اس کی کیا اسمیل ہے تاکہ کنزیومرز اس باڈی لوشن کو صرف تھوڑا سا اپنے سامنے دیکھ سکیں اس کو ٹچ کر سکیں اس کو فیل کر سکیں تاکہ وہ تھوڑا سا آئیڈیا بنا سکیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کے اندر بعض اوقات آپ کو فری سیمپلس ملتے ہیں بعض اوقات آپ کو ڈٹرجنٹ پاؤڈرس کے یا سوپس کے یا چائے کی پتی کے یا شیمپوز کے فری سیمپلس ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں عموماً یہ فری سیمپلس اگر بہت نامنل کوانٹٹی کے اندر ہوں تو کنزیومرز اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں that this company is very good and سنسرچنگ اپرچونٹی پرٹیکولر پروڈکٹ اس صورت حال میں جب وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں گھر لا کر تو یہاں پر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کو ایویلویٹ کریں دراصل فری سیمپلس ایک اسمال کوانٹٹی کے اندر ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے مارکیٹرس کے لیے کنزیومرس کو اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانے میں کیونکہ اسمال کوانٹٹیز بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کنزیومرز کو اپنی کوالٹی کے بارے میں بتا جاتی ہیں اور یہاں پر کنزیومرز کے اندر آہستہ آہستہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں students third most important point in this record is reinforcing the buyers consumer post purchase information seeking is usually the result of dissonance جب کنزیومرز کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور اسٹریس کو فیس کرتے ہیں اور ڈیزنس کے اندر آتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کے جتنے بھی پوزیٹو فیچرس ہیں ان کے بارے میں جان سکیں it is prudent to develop special ads that will the buyers بعض اوقات مارکیٹرز ایسے ایڈورٹائزمنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں جو بائرس کو ری انفورس کریں بائرس پروڈکٹ خرید لیتے ہیں وہ ڈیزنس کے اندر آ جاتے ہیں ان کے اندر اسٹریس ہوتا ہے اور یہاں پر ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے ایسے اسنا میں اگر وہ ٹی وی آن کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے جو ان بائرس کو جو ان بائرس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ان بائرس کے اندر ایک ایٹیچیوڈ ری انفورس کر رہا ہے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن یہ ہے اور اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید پازیٹیو فیچرس کچھ اس طرح سے ہیں تو کنزیومرس اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کر دیتے ہیں اور یہ انفارمیشن ان کو ایسی صورت حال میں ملتی ہے جب وہ اسٹریس کے جب وہ اسٹریس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایڈورٹیزمنٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس اسٹریس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اسی لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروڈکٹ کے دو یا تین ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں جو اس پروڈکٹ کے کنٹینٹس کو ان سمری ڈسکرائب کرے ڈیفائن کرے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اگلا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے اس میں اس پروڈکٹ کے کچھ فیچرس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے اور جو تیسرا ایڈ اس سلسلے میں بنایا جاتا ہے اس میں اس پروڈکٹ کے کچھ اور فیچرز کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کوکنگ ریسیپیز کی بات کرتے ہیں تو کوکنگ ریسیپیز کا ایک hypothetical ad series of hypothetical ad could be something like this the first advertisement is introduction of the product to the consumer اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اس پروڈکٹ کے بارے میں جتنے بھی فیچرس ہیں ان کو براڈلی بتایا جاتا ہے اور پروڈکٹ ڈسکرائب کی جاتی ہے جو سیکنڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس میں کوکنگ ریسیپی کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے اور جو تھرڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس میں اس کوکنگ ریسیپی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو بنانے کے طریقے بھی انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں یا پھر اس کوکنگ ریسیپی کو استعمال کر کے جو فوڈ تیار کی جاتی ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے میتھڈ سے بھی کنزیومرز کو انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کوکنگ ریسیپی کے اس سیریز آف ہائپوتھیٹیکل ایڈورٹیزمنٹس کے اندر تین مختلف ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے کنزیومرس کو سبسیکوینٹ فیچرس کے بارے میں اس کوکنگ ریسیپی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس سے ایسے کنزیومرس جنہوں نے وہ پروڈکٹ خرید لی ہوتی ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر شاید ڈیزوننس کی اسٹیج کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے یہ انفارمیشن اس پروڈکٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو اپنی لائف اسٹائل میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے such approach always hand some dividend when targeting new buyers جب مارکیٹرس نئے بائرس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کیونکہ نئے بائرس ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوتے ہیں ان کی ٹارگیٹ کنزیومر کیٹیگری کے اندر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کیا ہے اور کیونکہ جو نئے بائرس ہیں وہ ڈیزنس کے اندر جائیں گے تو یہاں پر اگر ان کے پاس ایسے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں جو اس پروڈکٹ کے سبسیکوئنٹ فیچرس کے بارے میں بھی ان کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تو ان بائرس کے اندر ڈیزنس ریڈکشن ہوگی اور چانسز یہ ہیں کہ ان کے اندر برانڈ لائلٹی زیادہ بڑھے گی this approach is especially good when company is launching an innovation جب کمپنی کسی نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہے یا کسی نئے برانڈ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں اس صورت حال میں بھی یہ طریقہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کمپنی کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ کنزیومرس کے اندر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں فیوریبل ایٹیچیوڈ پیدا کر سکیں اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف اس لیکچر کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے that is called product disposition ہم نے ابھی تک کنزیومر سائیکالوجی میں جتنے بھی سبجیکٹس پڑھے جتنے بھی کانسیپٹس ڈسکس کیے اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم کنزیومر کی نفسیات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے اندر عموماً ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کنزیومرس کے اندر پروڈکٹ کے بارے میں انٹرسٹ کس طرح سے پیدا کیا جائے کنزیومرز تاکہ اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں ایونچلی کنزیومرس اس پروڈکٹ کو پرچیز کریں But the modern trends in consumer psychology require a detailed understanding of consumers' behavioral patterns while they are disposing of the products. جی ہاں اب کنزیومر سائیکالوجی کے ماڈرن ٹرینڈس کے اندر یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کنزیومرز اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو مارکیٹ استعمال کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور مزید اس کی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز اپنی پروڈکٹس کو کس طرح سے ڈسپوز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ اپنی پروڈکٹس جب ڈسپوز کرتے ہیں تو آپ کے کیا بہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے کپڑے کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں جو پرانے کپڑے آپ کے ہیں ان کو کس طرح سے ڈسپوز کرتے ہیں یا پھر کوئی پرانے الیکٹرانک اکوپمنٹس مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک کمپیوٹر آج سے پندرہ سال پہلے خریدا ہو تو اس وہ کمپیوٹر کیونکہ آج کل آپسلیٹ ہے سو نیچرلی آپ نے اس کو ڈسپوز آف کیا ہوگا تو وہ کمپیوٹر کدھر گیا کیا آپ نے اس کو پھینک دیا بیچ دیا یا اسٹور کر لیا آپ اپنے جوتے کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں گاڑی کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں so all of this information is very very important for the market to understand جو چار بنیادی فیکٹر یہاں پر ہیں those are number one psychological characteristics of the decision maker کہ ڈیسیزن میکر کی سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے بعض صاحب ایسے ہوں گے جو پروڈکٹ کو جب ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو اس پروڈکٹ کو بیچ دیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو شاید لون شاید رینٹ آؤٹ کر دیں اور کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو مکمل طور پر پھینک دیں یا کسی کسی دوسرے صاحب کو وہ پروڈکٹ دے دیں یہاں پر جو صاحب پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس قسم کی اورینٹیشن رکھتے ہیں اگر ان کی اورینٹیشن ایسی ہے کہ پروڈکٹ کو بیچا جائے تو وہ پھر اس پروڈکٹ کو بیچ دیں گے so it is very characteristic of the orientation of the person who is the owner of that particular product important factor intrinsic to the product مثال کے طور پر پروڈکٹ کا کلر کیا ہے پروڈکٹ کا اسٹائل کیا ہے پروڈکٹ کی کوالٹی کیسی ہے پروڈکٹ کی کپیسٹی کیا ہے یہ فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کنزیومرز کو ہیلپ کرتے ہیں اس ڈیسیزن کو بنانے میں کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے ڈسپوز آف کیا جائے اور کب ڈسپوز آف کیا جائے مثال کے طور پر جو آپ کے پرانے کمپیوٹرس ہیں جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور جو اب آہستہ آہستہ آپسولیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جب وہ کمپیوٹرس آپسولیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب نئے کمپیوٹرس آ گئے ہیں جن کی میموری زیادہ ہے جن کی اسٹرینتھ زیادہ ہے جن کی ریسپشن بہت زیادہ اچھی ہے تو آپ کو یہ کمپیوٹر ڈسپوز آف کر دینا ہے سو so, مارکیٹ میں نئے اکوپمنٹس آ جاتے ہیں جن کی انٹرنسک کوالٹیز آپ کے ایگزٹنگ اکوپمنٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اندر important factor that should be considered very very important while taking into consideration the disposal سے ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر you what yourself up jeans اور آپ اس جینس کو کچھ پہنتے رہے لیکن وقت کے ساتھ جینس کی فٹنگس کے فیشن کے اندر آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہو گئی اور جب وہ چینج آنا شروع ہو گئی تو آپ کی جینس آؤٹ آف فیشن ہو گئی سو ایکسٹرنل سچویشن کی وجہ سے you come to make a decision this is the uh time I should be disposing of my jeans so students آپ نے دیکھا کہ جو فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں کنزیومرس کو جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ ڈیسیزن بنانے میں کہ پروڈکٹ کو کب ڈسپوز آف کرنا ہے اور کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے وہ تین طرح کے امپورٹنٹ فیکٹرس ہیں number one is psychological characteristics of the decision maker number two is factors to the product and number three is situational factors that are to the product students this is the end of our chapter ہم ان شاء اللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر اپنا نیا چیپٹر شروع کریں گے اگلے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں ایک بنیادی ریویو بھی دے دوں گا ایک سمری دے دوں گا ان سارے پوائنٹس کی جو ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کیے اور نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو اگلے چیپٹر کے کانٹینٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا ہمارا اگلا چیپٹر ہے consumerism and this is going to be the last chapter of our course students I hope you enjoy lecture وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اپنے گرد و نما کے لوگوں کا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجیے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ